حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا ہاں آپ نے لونڈی سے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ پھر فرمایا میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو تمہارے اس امام یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہو حضرت زید نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رکوع اور سجدہ مکمل کرتے تھے اور قیام و قعود ہلکا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر نو سو بیاسی